ایک ہاتھی اور ایک کتا ایک دفعہ کاشی کے بادشاہ برامدت کے پاس ایک پسندیدہ ہاتھی تھا اس شاہی ہاتھی کی دیکھ بھال محل ماؤت کرتا تھا ہر روز ماؤت نے بادشاہ کے ہاتھی کو کافی مقدار میں صحت بخش کھانا کھلایا صبح و شام وہ ہاتھی کو تالاب میں لے جاتا اور اسے پیار سے نالاتا ایک دن ایک چھوٹا کتا شاہی شیڈ میں آیا ہاتھی نے اپنا کھانا کتے کے ساتھ بانٹ دیا تو کتا ہر روز شیڈ پر آنے لگا یہ دونوں جانور بہت اچھے دوست بن گئے وہ اکٹھے کھاتے اکٹھے نہاتے اور اکٹھے کھیلتے کتا ہاتھی کی سون پر چڑھ جاتا اور ہاتھی اسے چاروں طرف جھولتا اب ہاتھی ہمیشہ کتے کے شیڈ پر آنے کا انتظار کرتا کتا نہ آتا تو ہاتھی نہیں کھاتا ایک دن ماؤت کو پیسوں کی ضرورت تھی مایوسی کے عالم میں اس نے چھوٹے کتے کو بیچ دیا بیچارے کتے کا دل ٹوٹ گیا لیکن یہ کیا کر سکتا تھا یہ خاموشی سے اپنے نئے آقا کی پیروی کرتا رہا اب ہاتھی نے کھانے آ پینے سے منع کر دیا یہ تالاب میں نہ جاتا یہ شیڈ سے باہر نہیں نکلتا ماؤت نے اسے گنے اور کیلے اور دیگر لذیذ کھانے پیش کیے لیکن اس نے اپنا سر پھیر لیا اور ایک نیوالا بھی نہیں لیا ایک دن اسی طرح گزر گیا چنانچے ماؤت بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا پسندیدہ ہاتھی بیمار ہے برا کرم ڈاکٹر بھیجیں اس نے کہا چنانچے بادشاہ نے اپنے سب سے عقلمند وزیر کو ہاتھی کو دیکھنے کے لیے بھیجا وزیر نے ہاتھی کے شیڈ میں جا کر اس کا جائزہ لیا یہ ہاتھی تکلیف میں ہے اس نے سوچا لیکن یہ بیمار نہیں ہے کوئی چیز ضرور پریشان کر رہی ہوگی وزیر نے ادھر ادھر پوچھا تو لوگوں نے کہا ہاتھی کا ایک دوست تھا ایک کتا تھا وہ کھیلا کرتے تھے کتا کہاں ہے وزیر نے پوچھا ایک اجنبی اسے لے گیا انہوں نے کہا تو وزیر نے جا کر بادشاہ سے کہا تمہارا ہاتھی صحت مند ہے لیکن اس کا زال ہن پریشان ہے اس کا ایک دوست تھا ایک کتا تمہارا ہاتھی اپنے دوست کے لیے تڑپ رہا ہے بادشاہ نے فوراً اپنے ڈھول بجانے والوں کو یہ اعلان کرنے کے لیے باہر بھیجا جو شخص شاہی شیڈ سے کتے کو لے گیا اسے فوراً واپس کر دینا چاہیے چنانچے کتے کے نئے مالک نے اسے فوراً واپس کر دیا اور کتا سیدھا ہاتھی کی طرف بھاگا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کتنے خوش تھے ہاتھی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اس نے کتے کو اپنی سونڈ کے ساتھ اٹھایا اور آہستہ سے اپنے بڑے سر پر رکھ دیا اب ماؤت کچھ لذیذ کھانا لے کر دوڑتا ہوا آیا لیکن ہاتھی نے نہیں کھایا ماؤت اسے لالچ نہ دے سکا کتے کے کھانے کے بعد ہی ہاتھی نے کھانا شروع کیا کھانا ختم ہوا تو دونوں دوست اکٹھے کھیلے ایک جاٹک کہانی